اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سب کچھ سنتا ہر بات جانتا ہے